حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا سننے ابو تاود حدیث نمبر ایک